یاد رکھو میں گارے مٹی سے بنی ہوئی ایک عمارت کا نام نہیں ہوں میں پتھروں اور اینٹوں کا کوئی مجسمہ نہیں ہوں میں تو مسلمانوں کے عروج کا نشان ہوں میں نہ مٹنے والے دین کی عبادت گاہ ہوں میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کا نتیجہ ہوں میں بدر عہد کی قربانیوں کا ثمرہ ہوں میں طائف میں پتھر کھا کر دین کی حفاظت کرنے والے نبی کی یادگار ہوں میں حنین و قادشہ کی فتوحات کا حاصل ہوں کیا میرے وجود کو ختم کر دیا جائے گا کیا تم مجھے ہندوؤں کے حوالے کر دو گے کیا تم اپنی غیرت کے اس امتحان میں ناکام ہو جاؤ گے